نام جو لکھواری گلابوں دھوئیے نت زبان نام ناد لائق نہیں کی قلمیں شان میں پلیت ندی وڑیا پاک کریںن تن جانا جانا کیا حضور پاک مطلب میں پلیت ندی چڑیا ادور پا کی میو میں پلیت ندی بچ بڑے تو پاپ کریں تن جان محبوب حبیب بربا روز ہے شردا آپ یتیم متی ہاتھ سرے گے گھر پھر جا کے دنیا پاگل بھی یار تھی ہر گل دین اگے چکی رکھتے دشمن ہی نے یہ دین نہیں لے آتے تو الگ چلے جاتے ہاں یہ تجیب بڑے ہتاش تک رسائی اللہ تعالی کا خاص انعام ہے جڑا بیان نہیں ہو سکتا دشمن کی تہ تک نہیں پہنچنا وہ بھی تمہیں کوپ کے پارا مار کے جاتا چٹ کر دینا نہ کام دینا پہلے دشمن کو سمجھو حضرت صاحب چھوٹے کی گل وہ حضرت آدم علیہ السلام وہی دانے رہا ہے اور اترے ویکو تو صحیح حضرت آدم علیہ نے جی دانے ہی حرام کرنے دانے کے قریب نہیں جان دینا مقصد دانے تو ہی دور رکھنا سی تھلے آن کے پھر وہی دانے استعمال کر یا جہا بھی درخت سی تھلے آن کے وہی درخت اسے پھل سارا کچھ ہے تو پھر روکنے کی آر تھی معلوم ہے روکنے چل دور رکھنا مقصود نہیں سی کوئی اور مسئلہ مطلب سمجھانا سمجھا وہ سمجھانا ہی سی دشمن دی پسند جہد رل جائے اتوں بس بس تھلے جا کے اپنے اولاد کو سمجھا گئی آدم کہ دشمن جدو مشورہ دے دے گیا کام کر ان پر چھ اچھا۔ بربادی ہونی ہے تیری بات سمجھ میں وہ کسما ہڈا کھاوے میں سارسا میں پوچھا میں پلانا

چلے گا قدردان شہید گل سننے والے دو طرح بندے نے جڑے فائدہ حاصل کرتا یا جڑا خود صاحب دل بندہ یا وہ چلو صاحب دل نہیں انہوں گلوں کا الکا نہیں ہوتا تو کم از کم الکا سما ہوا شہید کن سٹ کے تے دل نو حاضر کر کے گل سنو دو بندے فرمایا پیدا اٹھا باقی سارا ہو باقی گل ٹھیک ہے بابا جی ہوں میں گلیں کرن دیا تھی اپنا پڑا جناب باہر فرکا دے جناب تاری توجہ ہی کوئی نہیں تمہیں کیوں سمجھا انہوں پھر اسلام آتا کور لگی دل نے اس دن بھاجن پینٹ والا بھی کرتے کہہ دے گا وہ یہ دکھا لینا ہوں تعبیر کر لو وہ یا اللہ تعالی دی طرفوں وہ تقدیر جو دولت نہیں تو اس کو یہ کام ظاہر ہو رہا ہے کی بے توجہ نہیں بے توجہ نہیں کرنے القسما کان پھٹ کے وہ ہوا شہید حاضر تھا اس حال میں کہ وہ حاضر ہو وہی ہو یعنی کیا مطلب بیٹھا جسم تو ہے لیکن دل بھی اتھے ہی ہوئے ادھر دھیان ہوئے یار گل کی پی ہوتی ہے اور میں کشمیا کر جانا جاؤ جن نے مخالف ہوں گے نا سارے یہ نام مراد دل حاضر کر کے گل نہیں سنی کان سن دے نہیں دل حاضر نہیں کرتے بغیر <laughs> لاپرواہی لاپرواہ کدی بھی ہدایت نہیں مجھ میں ہزار میں ہم نے باقی بہت سارے کرتا ہے وہ کتوں بولے گا انہیں تو جی جی سوا کام کرنا ہی گی تو بولے گا بندہ آیا وہ کتے کا گیا ماں جان کر بٹن دبا ف لگ جی۔, جی فون ہوتا پچھو ہاں. جی جی آخری جب آپ چنگے پتھر کے پاس تعلیم دوں کون سی تعلیم تھی میں میں دسنا ضرور جب کیوں اسی والے فنار کے کاپ کا لام لوٹا چیچو ہے بے پردگی بے حیائی بنا بدکاری انگریزوں کی تریفا کفر کفار دیا تریفا اسلام مسلمانوں دیا نبیاں رسولوں دیا توہین گستاخیاں ہاں جی ناچ گانے پریٹا یہ وہ مینا بازار سارا یہ تعلیم سے وہ حضرت صاحب فوراً اگو آتا ہے آخری لفظ موج کو اللہ یہ پہلی بار میرا جواب دینا چاہیے میں کون یہ پڑوسا کنجر کے پترا ہاں۔ مینو آتا ہے یہ سی پھر رس یہ ہزور پاک دیکھا کہ ہزور ویخ بھی نہیں سکتے میں کیا جب ہوگارت بچے پتہ لگ گیا جی۔ تیری یہ ہوئی تعلیم ہے تے اپنے منہ چ بیان ہے رسول یہ ویخ نہیں سکتے کتے کا پترا جن ویخ نہیں سکتے تو تن رسول دے کام تو سابت کے نظر آئے ہاں، معلوم ہوا لانتی ہے وہ تعلیم اور سی جی تمجی کرا جا تو دے رہے جی, جی، تعلیم کو افسوس اس لوگوں جل ب اتنے آیا کدھر شیرے کی کڑی کا ویاہ ہوا جی۔ ہاں، یار اس بندے ملی اس جہ کی لوگ سارے لاجواب لاجوابی پیچھے اپنے آپ اتنے سادہ کے جتنے بابا بیٹھا ہوں صدیق اپنے بیٹھا کے اتنے آن نا پیچھے جتنے پاس بہ رہے اصل پڑھنی تو میرے کو پتا نہیں رات آن کم ہے تو میں انج لاپرواہی برتنا میرے پتا ہوتا بہت بھائی مار وہ جناب بس نماز پڑھ کے ادھر بیٹھے ہیں منڈے دسا جی لگو جلا رہے سن میں اگر مشہور ووٹ کرنے لگا مل کے بٹھایا میں پوچھن ڈر میں کتنے پڑے ہو جی میں سید جلال دن شاہ صاحب لکھے آنا مولانا سلطان محمد صاحب آسان ہے غلام رسول شہید کو نہیں ہے اس کلام بندوں نے جل بندے دسے پہلا جڑے شاہ صاحب لکھے آئے ہوئے میں انہوں نے فتوا دینا رہا مفتی خان ہاسا سلطان صاحب درویش بندے سن تو ہے بڑے ویسے سن میں خطاب کرایا ہاں۔ گجرات ہاسم آیا پیر اچھا۔ سی ڈانگری ڈانگری شریف کشمیر اتنا پیر سی اتیک رامان گٹھا گٹھا گٹھا مانا وہ بھی کدھر اٹھا آیا اس ہمارا پیر اتنے ڈانگری بیٹھا بنا میں سارا مووی فلم شلم کٹ اٹھا پایا سارے میری تقریر کا واقعہ ہے میں تو پتا نہیں میں رو جانا باہر پہلے بھی ختم کرو شاپ سے میں اس طرح وہ ختم کیا جناب ہل چل مچ گئی میں بیٹھتا گیا تو پہلے وہ خلاف موضوع بھی بڑا عجیب لگا مر تھان گیا وہ وزیر ہے وہ پیر خمدیر وزیر ہے ہاں انہیں اتوں وہ خدمت انہوں کی پیران کی سارے وہ ہوئی سی رب کا نام وہ سن گیا تھی تقریباً سن گیا پھر کسے انہوں نے مفتی سے نا مفتی شاید منگل کا اور مفتی میں آپ دسیا توسیف نہیں توسیف اتنے گیا نا پڑھنا گلڈو نے آ کے میں باس کرنا میں مرادر کرنا چیز میں کرنا میں اس توسیف نے گل کرا چڑی ہوں جب میں موبائل کھولیا اپنا تو نہیں جی میں تو جناب نہ میں تاری ماشاء اللہ تکلیف سنیا نہیں میں اتنے آیا سا ہنسن والے تھی آئے سو تو اس لیے میں میں وہ پیر صاحب نے کیا میں کیا گلان تو ٹھیک کر رہا ہے گلان تو صحیح کر رہا ہے انہیں جناب سپارا پڑیا تریف کا کیا کر لا تو جان بھی بڑی رہی ہے جنہیں چر میں بولتا رہا وہ جناب ضرور پھر دس بیٹھا ہوں این چیر خوش ہو گیا بھی میں چشتی نے دس میں میں جی آؤ تو چل پہ میرا مقصد سی اتنے چل کے بیٹھے گا تو میں حوالے سٹا کر دوں یہ دن بننا کون جانے میں جمہوریت گل شروع کر دی وہ شیر پڑھنے لگ پڑیا انہیں زفر کا زفر زفر لکھا دیتے بندی شاید انہوں نے شیر پڑیا جمہوریت کے خلاف جہاں مطلب یہ سی کہ انگریز جمہوریت کی ہے انگریز ہڈی چوس کے سٹی ہے تاکہ مشرقی کتے دے دے لڑ دے شیر بڑا زبردست پڑے اسی طرح نا یہ ٹیپ پہلے ادھر پوچھا کہ جب شیر پڑے تو شیخ صاحب ٹیپ اگے کر دیتے جب گرکی تھی آدھا وہ تو شیر جی انہیں حضرت جی پتا نہیں کرو کی شروع ہو گیا میں شروع چو تھی تارے زمین خلاف گل نورانی کے خلاف گل کیا وہ تو مجھے پتا تھی

چکا تو سارا چپل نے پڑے پڑے چکے پڑے کالے پکے اتو تارک جمیل کے خلاف گل کرو میں جی تارک جمیل سننی میں خلاف گل کے خلاف کیوں کتاب میں چوک سامنے رکھی میں کہ لو جناب کہ لکھے نظامیہ تو ڈنگر سے یہ لکھے میں کہ جو اہل سنت کے دو دڑے ہیں دو بندی بریلی میں کہ تو سنی ہوئے میں تو نہیں سنی ہے صاحب دعوت دے رہا ہوں ہوں دسو میں کہ جی یہ میری ذاتی رائے ہے یا اسلام ہے جو میں پیش کیا تھا ہاں۔ تیری بھن پاگل نہ سمجھ کے آ خاص سوچ تیری تو اسلام نا وہ اور کر کے ہو جائے تو مطلب میری فکر تو متفق نہیں اسلام تو پھر متفق ممکن ہی نہیں کہ اس فکر کا خلاف اسلام متفق بغیرت یہ کوئی فکر تھوڑی نے حق حق کا اسلام دے حق کا بیان ہو رہا ہے یہ تو کہہ سکنا کہ تیری خاص سوچ ہے جی جڑی چاہ جال گل کرم والے پیران پتر میر شاہ جناب میں لیا لیا پھر تو پراسپیکٹ سامنے یہ یہ جی اثر جا لکھ ہے پتا کون لیکن پتا صرف ہوںگریزوں نے پیسے لینے بے زمین دین کی ویچنا ایمان ویچنا اچھا ہوں مراد امراض بچا رہا بھائی یار ادھر پری بھی رہا تو مت گل باہر کھل جائے تو ظہور جلالی جڑا ہے انہیں آگے بھی پیر جڑا ہے کفر کی بیٹھا ہے انہوں بچا واسطے آتا ہے کہ نہیں وہ جان کی کونی نہیں تو اتوں میں پسا لیا میں آؤں انگریز پیسہ لینا سے سارا کچھ کر جانتے ہیں باقی کہتا ہاں وہ پیسہ لینا پیسہ لینا جانتے ہیں میں کہ چلو وہ بھی بڑھ گیا جی بلا تو بچتا سی وقت پھر آ گئے

غلام اچھا وہ بھی باقی سہمیا سہمیا سہمیا حالانکہ میرے تو پڑھتا میرے تو پہلو فرق ہوا میں اس لیے ایڈا سارا سا جس داڑی مچھلی

تھی بتایا کہ مارے سے میں میں ہاتھ نہیں آئی پا کے سامان میں اکثر بنا لوگوں ملانے کی کوشش کرنا نا میری کوشش یہ مجھے خود سے ملا ہاں، اس سے بات ہے کہ لوگ باقی ڈالے نے کتاب لگتی اس سے میں دیکھا کہ بندے میرے کو کتابوں میں سمجھ لینا بندے میرے خود کہنے یار بہت ہی بندہ ایک آیا انہیں آخیا جی میں مسئلہ پوچھنا گیا پیران کو دربار تک انہیں آخیا وہ چشتی اتنے بیٹھے انہیں کتب خانہ مسئلہ ہو میں ویسے نو دو اعتمال معمول کیا میں کہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ باقی حقیقت نہیں بھیج دیتا ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے انہیں کہ جا کے اس طرح گل کر وہ سارے خلاف کو بول رہا کہ نہیں یہ معلومات ہے

ادھر ادھر اتنے جلسہ کوئی کارڈ دعا نہیں استعمال اپنا اتوں کاغذ مبارک کے فکیر آ گئے بس ہوں ہو ہوں فروخ صاحب جا کام کیا کام نا انہیں کم ہی ہوئی آپ ننگے غسل فرما رہا سر تو نا مکڑی ڈگی سونے بھی آپ سرکار پھاڑ کے نا کپڑے چ لگے اللہ تعالیٰ فرمایا تین مالدار نہیں بنایا گنی نہیں بنایا پھر تین کا لوڑ یا تینوں تین بے پرواہ نہیں بنایا پھر کیوں یا اللہ تو گل ٹھیک ہے تیری پر تیری برکت تو بے پرواہ نہیں ہے تیری برکت ہاتھ ہاں، میں تینوں بے پرواہ بنایا ایس تو یہاں چیزوں تو پھر کیوں ہے کام یا اللہ اگر میں تیری برکت تو بے پرواہ ہوں نہیں تو بخار شریف ہے جدید پاک آئی کڑی حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ سرکار تو کسی صاحب پاک نے پوچھا غسل دوبارہ کدو فرد ہوتا بندے

ہوں یہ پتا نہیں بھائی اس روایت برخلاف روایت نے اور کہڑی دو کم سابت ہونا ہے تو صرف ٹکران فرد ہو جاتا ہے یعنی خطرے والا مقام عورت کا خطرے والا مقام مرد آپ جڑ جانا سارے ہی حضرات محتسین حضرات اس کھول ہیں کیونکہ ہوں ایک روایت ایک جگہ مفت سارے کچھ آئی کریے منسوخ تو پھر باقی حدیث سب لب کے ساریا کٹھا کر کے پھر آن کے مسئلہ کرنا یہ تو انہوں کا کام میں جی بخاری شریف رکھی ہوئی حضرت صاحب بخاری رکھنے بڑا بڑا فتنا ہے جو انگریز دا جڑا انہیں سراجم ہر شاید عام کر کے ادھر سکول ادھر ترجمہ ترجمہ ہے حضرت صاحب میں اردو پڑھ سکنا میں بالکل مطلب بندے آ بیٹھے اتنے جی سڈ مول صاحب مسئلہ کیتا ہے کہ میں بخار شریف خود پڑھیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہواری کی حالت جہاں بستری فرمائی میں سنتا گیا اپنا آپ سرکار تو کیا ممکن ترجمے ترجمے والے لکھ ہم بستری عوام کا ذہن چلا گیا اس پاس اس بندے کا ہونا مطلب ہونا حالانکہ ہم بستری کا خود مطلب ہوتا ہم کٹھے بست مانا یعنی عوام دے اور پھر جو لیا جاندہ ہے جمع کرنا ورنہ ہم بستر ہوں بندے دو ستے نے آپس وہ کہہ سکتے ہیں یار اچھا ہم بستر ہوئے ہم بستر اس کو برا دے یعنی ارسی مانے لیا لوگ بھی مانے لیا لغوی معنی دے لحاظ نال کہہ سکتے ہیں کہ ہم بستری ایسا کی یعنی کہ مطلب آرام اس طرح سے کٹھے ہوئے ہیں کٹھے ستے ہیں شب باشی اور امام اہل سنت سرکار نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج متحرک

کا حال ہو گیا سڈا پڑھیا لکھا بندہ ہے گل کر رہے چاہ دوران بندہ چٹ پتا لگے گا انہوں کا ہوا بیٹھا کر کے میں تمہیں کی کر رہا سر میں یہ کہہ رہا تھا نا امام الناس ترجمہ نہ پڑے قرآن حدیث رام ہاں مولوی مسجد یہاں واسطے کا رام یہاں کا فرق بنتا صرف رابطہ رکھنا کسی مستعد سکھا بندے پڑھن بھی صحیح تو اندر رہنمائی اپنے آپ نہ پڑھنا مطلب ہاں، جی، میں ہوں میں سمجھا رہا تھا بخار سے اس بات کا دشمان نہیں لگتا آپ تو غسل کے بارے پوچھا گیا آپ نے فرمایا کہ جنہ چر منی نہ نکلے وضو کر لیا کرو انہیں بخاری دیا حدیث پاک پڑھ کے جڑا آگے فتوا دے گا آپ ہی برباد اگلے دن برباد بی سی مثال ایسے مل سکتی ہے جس کا کام اسی کو سانج وعلیکم السلام کا قرآن و حدیث کو کسی کے واسطے کے بغیر پڑھو بھابھی بھی بھابھی بھی ہوئی ہوگی نیچری بھی ہوئی اور دیکھ لانتی نیچری خصا سیاسی مسائل کوئی نہیں اپنے آپ حل کرنے شروع کر دو مسل سزا دے ساری غیرت کا پترا جی قرآن حدیث اپنے آپ پڑھ سکتے ہاں۔ رب دین ہر بندہ ہاتھ لے سکتا تیرے شیطانی قانون نو نہیں لے سکتا دوائیاں اپنے آپ لو کسی ڈاکٹر اپریشن اپنے آپ کرو بظاہر لفظ میٹھا لگنا یار کھلی آزادی ہر بندے لیکن حقیقت ہر بندے کی موت ہے کہ جا کسی کو ڈاکٹر کو یار کی اللہ دے بندے پلیٹ اتنے کول نے رسے کول نے ڈوریاں کول نے سوئیاں کا واسطے بتھی کچھ جی, جی،, جی، ہو گیا لیکن پھر بھی جی حق بنتا اتنے رہتا نگرانی ہے وہ کر دے سوکھا کام ہے باقی دنیا کا ہر کام سوکھا ہے کہ ہندو بھی کر رہا سکھ بھی کر رہا جہدی کر رہا عیسائی کر رہا کنجر بھی کر رہا بابی کر رہا گردائی کر رہا شیعہ کر رہا گلا کر رہا ہر طرح لیکن یہ دس بھی دین ہر طرح ہر بندے کا کام ہے جو سوا لاکھ نبی وہ نبی پیغمبر منتخب کی اللہ تعالیٰ نے جنہ دی ہر طرح نال بناوٹ جڑی ہے وہ ایک عجیب و غریب ہوتی ہے کائنات انہوں دی تخلیق جڑی ہے وہ تخلیق اللہ تبارک و تعالی دوسرا تو منفرد تربیت ہی انہوں منقرس کراجا

آپ فرما دے اج تو بعد تھی لوڑ کوئی لہذا ہر بندہ قرآن حدیث پہنچوان ہے دکاندار ہے ہوٹل والا ہے موچیے نائیے تیلیے کوئیے ہر کام ہر مسئلہ قرآن حدیث تو خود کٹنا ہے اج تو بعد تصا یہ نہیں آخنا کہ سڈے آؤ وہ یا ادھر امامہ تو ہٹا کے آنا سڈے والا آؤ آنا سوکھا ہے سب کچھ ہر کوئی اپنے آپ کرے جی اپنے آپ کرے تو پھر نہ ہی ماما تو ہٹا تو نہ آپ بلا جی میں کمر کے کرے

اپنے آپ لاوے گا تو چور شمار ہوگا الیکٹریشن تو بغیر اپنے آپ سیدھا صحیح کرن لگ پائے گا تو مار کے کے کرنٹ کھا جائے گا اوترا کیونکہ انہوں کو ہزار تحفظ نے کئی سال انہیں تربیت ٹریننگ یہ وہ بابا یہ ہاتھ لایا کہستان دستانے چلانے نے کی کچھ بچاؤ یہ نہیں کہ گسا لگتا بتی نو کہ نہیں لگتا یہ سارا کچھ ہو سکتے ہیں پھر وہ ہاتھ لا کر کے اس واسطے جی لینڈ مین تو بغیر لیا گا تو چوری کی شمار ہوگی الیکٹریشن تو بغیر ہاتھ لاوے گا تو مرے گا کرنٹ نہ نام مراد آ دی اسی طرح جی ہوں بابی جہا ہے ڈی سٹنا چاہتا ہے <laughs> لہٰذا میرے بابا کی لوڑ کو لینڈ مین اللہ بزرگ آنے کی ایک اللہ تعالیٰ قرآن قرآن سے نہیں فرما اللہ تعالیٰ قرآن کا رستہ یا اللہ تعالیٰ فرمانا آدھا ہی نام آیا سراط اللہ تھی نا نام مراد آئی لائن مین تو الیکٹریشن دسے جا رہے ہیں خبردار جب میرے دین دے نیڑے براہ راست لگا برباد ہو جائیں گے تیرے کو تحفظات ہی نہیں جڑے اندر کول ہوں کی بڑا کی کرنٹ کتوں پہ اصل کرنٹ یعنی جی میں ننگی ہاتھ لا لیا ہوں تمیز کو نہیں بھی یار ہوں نفس کی خواہش کری جدو قرآن حدیث نو نفس کی خواہش دے اندر ہاتھ لائے گا نفس نو مار دے گا کرنٹ ادھر نسل نفس مرا نفس مارے گا کرنٹ مرایا نفس نو یعنی گمراہ تو اصل ادھر ہی بندہ ہوتا ہے نا قرآن تھوڑا گمراہ کرتا ہے کافر جو ہوتا ہے نفسل ہوتا ہے ہوں

کیونکہ جب فکا کے خلاف چلنا تو پھر تو گیا تکلیف نہ ہوئی غیر مکلت تاکہ پتا تو لگے کڈی نکلے کنجرو تو سنی لوگ سمجھی کرے پتا لگے بھابی سندیپ جی باس باس کرنے سارا پا دیا اچھا پھر میں کہ میں خیال لاوا اقبال کا شیر لے کیونکہ پروفیسر نے اقبال کا ہاں۔ شیر کھائے گا نا اقبال آتا ہے وہ ہے نا مرادا اجتہاد اندر زمانے انحفاظ قوم را بر ہم ہمیں بے چد بشاد ہے یاد رکھی مجتہد نا بڑی زوال قومی زوال کے دور میں اتباع کریں پچھلے کیوں پھر آتا ہے تیرا ذہن نفس دا فرسود ہے خواہش دا وہ نفس تو پاک لوگ سن نہ مرادا تو نفس پرستی وچوں لبنا ہے وہ دین لبتے سن تو قرآن نو اپنے پیچھے چلانا ہے وہ خود قرآن دے پیچھے چل رہے سن رگڑا پٹیا اقبال قسم خدا دی پوری نظم لکھے فارسی دے ہائے ہائے ہائے دجال جڑے اندر اقبال تو تو جھوٹ اقبال اشتہاد کی دعوت دیتے تھے اشتہاد کی دعوت دیتے تھے اشتہاد کا دور ہے نئے مسائل کو نئے انداز سے دیکھنے کا دور ہے اب دنیا کہاں جا رہی ہے اب پیچھے والوں کو نہیں چل سکتے وہ آدھا پوتی گیا پترا سارا میرے جھوٹ بولیا انہیں میں دیا لکھے جانا بچے کھڑے بارے گل کرنا ہے اگلے دن کہا بیٹھا جی میں اقبال جڑا ہے وہ اللہ میں تھی خلاف بول دے جی وہ شاہجہ آزم دال سے سنگی سی جی سی میں کہ سونے اوترا اقبال دا باقی کلام سب غیر معاف ہو گئے صرف نل معاف ہو گئے اشار اچھا، کیوں وہ ہاتھ نال اقبال چھپا رہا باقی انگریزی دور سے جالا جو مرضی نال کیتا ہو میں کہوں نے جی اقبال کی تشکیل جدید دلائی یاد ہے کتاب اقبال تشکیل جدید دلائی یاد اس کے اندر لکھا نا اس بلا احمد ذالک جڑا محمد بن عبد الباب ابن عبد الواب خنزیر سی کافر آدم بابیاں کا پیو وہ مجدر سی دس کے میں کتکارت کے بچے کیون آخ سکنا اللہ میں اقبال بابیاں زخم مخالف لانتی پھر وہ گل ہوئی آ گئی الیکٹریشن لب تو لائن میں اقبال پڑھنے تو سارے کو تین پتہ لگے گا اقبال کی آخر کون

سارا میں کہ ہوں ہوں دجال فر تو گل کو کیونکہ لانتی پینٹا پینٹا پادری جو دیا پوا ہے پینٹ اپنے آپ دے سکتی ہے امام پاک اک نال سکا اندر پینٹ کی وہ اندر ماسا بے دے لبے گی لب سکتی لیکن یہ کلا پورے سمندر پیتی جانا بے ہجائی بغیر ک

سمجھا جی ابلیس انہوں چک لیا جہا کئی ماما علیحدہ ہو جا سمجھا جی خود خودس کا پوتر کان جموتریا منہ جموتریا ناسا جموتریا اکھان جموتریا ایک پیشاب پشا کھڑا ابلیس دے پلیس نے الاسلام دسے جبے کبے دربار دسے جو مرضی دسے سمجھا جی پلیس بیٹھا کر خدا دی مخلوق درا مارنا چاہتا ہے اللہ کا فکیرا بزرگ لوگ فرما دے پاک جڈا جو اللہ ہے نا امام پیچھے چلن تو بے پرواہ نہیں ہو سکتا بس کیا جنہ محفل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لیا لیا خود وہ بھی امام دا کا بہت پرانا دیش سمجھا دوڑ دا پتہ نہیں ماشاء ماشاء اللہ اللہ نوجوان منڈا سنا لگ پورے علاقے چلا ہاں، <laughs> رنگ مہربانی پورے محلے لاہور کا بڑا ہے ملاقا ہے پورا فتح گڑھ امیر پورا آخری منٹ سارے علاقے الحمد للہ خوب تے کوئی کوئی پرواہ پرواہ نہیں نہیں اللہ اللہ بھی میرے اور سن سن کے سیڑھیاں ماشاء بہت فرمایا آخری غسل علی نے نبی نو نکتا ہے علی یہ سنت بھی پوری کر دینی تو مینو آخری غسل بھی دینی یہاں لوگوں کا یہ جڑے کہنے علی سیداج ہے ہم تیرے ہیں جہنم کے لیے اور ہیں ہاں